قاف شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قسم ہے با عظمت قرآن کی بلکہ ان کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا پس منکروں نے کہا کہ یہ تعجب کی چیز ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے یہ دوبارہ زندہ ہونا بہت بعید ہے ہم کو معلوم ہے جتنا زمین ان کے اندر سے گھٹاتی ہے اور ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا ہے پس وہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا ہم نے کیسا اس کو بنایا اور اس کو رونق دی اور اس میں کوئی رکھنا نہیں اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہر قسم کی رونق کی چیز اگائی سمجھانے کو اور یاد دلانے کو ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرے اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا پھر اس سے ہم نے باغ اگائے اور کاٹی جانے والی فصلیں اور کھجوروں کے لمبے درخت جن میں تہ بتہ خوشے لگتے ہیں بندوں کی روزی کے لیے اور ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا اسی طرح زمین سے نکلنا ہوگا ان سے پہلے نو کی قوم اور اصحاب رس اور سمود اور آد اور فرون اور لوت کے بھائی اور ایکا والے اور تباہ کی قوم نے بھی جٹلایا نے پیغمبروں کو جٹلایا بس میرا ٹرانا ان پر واقع ہو کر رہا کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے آجس رہے بلکہ یہ لوگ اثر نو پیدا کرنے کی طرف سے شبے میں ہیں اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں ان باتوں کو جو اس کے دل میں آتی ہیں اور ہم رگے گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں جب دو لینے والے لیتے رہتے ہیں جو کہ دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہیں کوئی لفظ وہ نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک مستعد نگراں موجود ہے اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا اور سور پھونکا جائے گا یہ ڈرانے کا دن ہوگا ہر شخص اس طرح آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا تم اس سے غفلت میں رہے بس ہم نے تمہارے اوپر سے پردہ ہٹا دیا بس آج تمہاری نگاہ تیز ہے اور اس کے ساتھ کا فرشتہ کہے گا یہ جو میرے پاس تھا حاضر ہے جہنم میں ڈال دو نا شکر مخالف کو نیکی سے روکنے والا حد سے بڑھنے والا شبہ ڈالنے والا جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنائے بس اس کو ڈال دو سخت عذاب میں اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہیں بنایا بلکہ وہ خود راہ بھولا ہوا دور پڑا تھا ارشاد ہوگا میرے سامنے جھگڑا نہ کرو اور میں نے پہلے ہی تم کو عذاب سے ڈرا دیا تھا میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے اور جنت ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی کچھ دور نہ رہے گی یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر رجوع کرنے والے اور یاد رکھنے والے کے لیے جو شخص رحمان سے ڈرا بن دیکھے اور رجوع ہونے والا دل لے کر آیا داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ یہ دن ہمیشہ رہے گا وہاں ان کے لیے وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں اور ہمارے پاس مزید ہے اور ہم ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں وہ قوت میں ان سے زیادہ تھیں پس انہوں نے ملکوں کو چھان مارا کہ ہے کوئی پناہ کی جگہ اس میں یاد دہانی ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو یا وہ کان لگائے متوجہ ہو کر اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دن میں بنایا اور ہم کو کچھ تکان نہیں ہوئی بس جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی تسبیح کرو حمد کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اور رات میں اس کی تسبیح کرو اور سجدوں کے پیچھے اور کان لگائے رکھو کہ جس دن پکارنے والا بہت قریب سے پکارے گا جس دن لوگ بال یقین چنگھاڑ کو سنیں گے وہ نکلنے کا دن ہوگا بے شک ہم ہی چلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹنا ہے جس دن زمین ان پر سے کھل جائے گی وہ سب دوڑتے ہوں گے یہ اکٹھا کرنا ہمارے لیے آسان ہے ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور تم ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو بس تم قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کرو جو میرے ڈرانے سے ڈرے